بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں یاسر عال خان سسٹمس پروگرامنگ کے سیونٹینتھ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم یو آرٹ کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے ہم نے سرٹن سیمپل پروگرامز بنائے تھے جن کی مدد سے آپ یو آرٹ کے اوپر input output operations perform کر رہے تھے اور ہم نے ڈسکس کیا تھا نال ماڈم کا نال ماڈم آپ کو ایک کنیکٹیوٹی کا میتھڈ بتایا تھا جو کہ آپ دو کمپیوٹرس کو آپس میں انٹر کنیکٹ کرنے کے لیے ڈائریکٹلی کنیکٹ کرنے کے لیے کسی ایک ڈیجیٹل وائر سے ایسی وائر جو کہ ڈیجیٹل ڈیٹا کو کیری کر سکتی ہے اس کی مدد سے یہ بنا سکتے ہیں اس کے اندر نمبر آف وائرس یوز ہو رہی تھیں کچھ ٹی ایکس ڈی لائن کے لیے کچھ آر ایکس ڈی لائن کے لیے D S R D T S R T S C T S ان لائنس کے لیے وائرز یوز ہو رہی تھیں آر آئی اور سی ڈی کے جو سگنلس تھے ان کے لیے کوئی وائر نہیں یوز ہو رہی تھی اس نال ماڈرن کی مدد سے آپ دو کمپیوٹرس کے یو آرس کو آپس میں کر سکتے ہیں اور وہ دونوں کمپیوٹر ڈیٹا ایکسچینج کر سکتے ہیں ہم نے سرٹن سیمپل پروگرامس بنائے تھے جو کہ اسی طرح سے نال ماڈم کو یوز کرتے ہوئے دو کمپیوٹرز کے بیچ میں ڈیٹا کو ایکسچینج کر رہے ہیں کی بورڈ سے جو ڈیٹا آ رہا ہے اس کو آپ دوسرے اینڈ پہ سینڈ کر رہے ہیں اور دوسرے اینڈ کے اوپر جو کی بورڈ سے ڈیٹا ریسیو کیا جا رہا ہے اس کو آپ فرسٹ اینڈ کے اوپر سینڈ کر رہے ہیں پھر اسی طرح سے ہم نے کچھ اور سیمپل پروگرامس بنائے تھے جو کہ لوپ بیک کا موڈ یوز کر رہے ہیں لوپ بیک کا موڈ آپ کو بتایا تھا وہ سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس موڈ کے اندر جو بھی ڈیٹا آپ آؤٹ پٹ کر رہے ہیں وہی ڈیٹا ان پٹ اس کی بن رہا ہے یو آرٹ کی وہی ڈیٹا ان پٹ بن جاتا ہے تو اس طرح سے جو ڈیٹا آپ نے سینڈ کیا ہے تو ان پٹ سے اگر آپ ڈیٹا ریسیو کر رہے ہیں تو وہی ڈیٹا آپ کو ریسیو ہونا چاہیے اور اس طرح سے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ آپ کا سافٹ ویئر جو ہے وہ صحیح طرح سے ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہم نے ان پروگرامس کو بھی ڈسکس کیا تھا اب اسی پوائنٹ سے ہم پک اپ کرتے ہیں اور ہم ایک پروگرام ڈسکس کرتے ہیں جس کے اندر پروگرامڈ ان پٹ آؤٹ پٹ کے تھرو ڈائریکٹلی پورٹس کو ایکسیس کر کے ڈیٹا کو ایکسچینج کیا جا رہا ہے بٹوین ٹو کمپیوٹرس دونوں کمپیوٹرس نال ماڈرم کے تھرو آپس میں کنیکٹڈ ہیں آئیے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فنکشن اسی طرح سے انیشلائز کا فنکشن ہے فرسٹلی یہ لائن کنٹرول رجسٹر کے بٹ نمبر 7 کو ون کر رہا ہے اس کو ون کرنے کے بعد ڈوائزر ویلیو لوڈ کر رہا ہے ڈوائزر ویلیو کا لو بائٹ 80 ہے اور ہائی بائٹ جو ہے وہ 1 ہے اس طرح سے 180 کی ڈوائزر ویلیو آپ اس کے اندر لوڈ کر رہے ہیں جس کے رزلٹ میں جو اس کا آؤٹ پٹ باڈ ریٹ ہوگا وہ 300 ہنڈریڈ ہوگا اور پھر آپ لائن کنٹرول رجسٹر کے اوپر ویلیو لوڈ کر رہے ہیں 1 بی ون بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ نے پیرٹی کو انیبل کیا ہوا ہے اور پیرٹی ایون ہے یعنی کہ بٹ نمبر فور اور بٹ نمبر تھری جو ہیں وہ ون ہوں گے پھر یہ ظاہر کرتا ہے کہ نمبر آف اسٹاپ بٹس جو ہیں وہ آپ نے ون رکھے ہیں بٹ نمبر ٹو کا زیرو ہونا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ نے number of stop bits one رکھے ہیں پھر بٹ نمبر زیرو اور ون جو ہے وہ ون ون ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جو بائٹ ہے وہ ایٹ بٹس کا ہے اب اس انیشلائز کے فنکشن کے تھرو آپ پورٹ کو انیشلائز کریں گے مین پروگرام دیکھتے ہیں مین پروگرام کے اندر یہی کام کیا جا رہا ہے انیشلائز کے فنکشن کے تھرو فرسٹلی پورٹ کو انیشلائز کیا اس کو کام ون کا ایڈریس پاس کیا گیا کام ون کو یہ انیشلائز کر رہا ہے پھر ایک وائل کا لوپ ہے جو کہ آپ جس کو کہ آپ نے کنڈیشن ٹرو دی ہوئی ہے یہ آل دا ٹائم چلتا رہے گا ویسے آپ نے ظاہری طور پہ یہ انفینٹ بنایا لیکن انٹرنلی اس کو ایک انسٹنس پہ جا کے ہم بریک کر دیتے ہیں پھر سب سے پہلے یہ چیک ہے کہ ڈیٹا ٹرانسمٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا یہ کیسے چیک کر رہے ہیں یہ transmit hold register empty کا جو بٹ ہے لائن اسٹیٹس رجسٹر کے اندر بٹ نمبر 5 اس کو چیک کیا جا رہا ہے اگر بٹ نمبر 5 سیٹ ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ transmit hold register empty ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کی بورڈ سے کیا کوئی کی پریس ہوئی ہوئی ہے اگر کی بورڈ سے کوئی کی پریس ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی کو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں جو بھی کی بورڈ سے کی پریس ہوئی ہے اس کو گیٹ سی ایچ ای کے فنکشن کے تھرو آپ ان پٹ لیتے ہیں اور اس کریکٹر کو پھر آپ ڈیٹا پورٹ کے اوپر رائٹ کر رہے ہیں اس طرح سے جو کی بورڈ سے کی آئی ہے وہ آپ نے ٹرانسمٹ کر دی دوسرے اینڈ کے اوپر یہ کی ریسیو ہونی چاہیے دوسرے اینڈ پہ ریسیو کرنے کے لیے جو پروگرام ہوگا وہ بھی بالکل سملر پروگرام ہوگا اور اس کو یہ چیک کرنا پڑے گا کہ ڈیٹا ریڈی ہے یا نہیں ہے نیکسٹ جو ایف کا اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر یہی کام کیا جا رہا ہے نیکسٹ کے کے کے اسٹیٹمنٹ اندر اندر line status register data ready جو بٹ نمبر زیرو ہے اس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اگر بٹ بٹ ڈیٹا ریڈی کا جو ہے وہ سیٹ ہوا ہوا ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے ڈیٹا از ریڈی آپ ڈیٹا پورٹ سے ڈیٹا ریڈ کر سکتے ہیں تو ان پورٹ کی مدد سے ڈیٹا پورٹ سے آپ نے ڈیٹا ریڈ کیا اور اس کو ایک کریکٹر کے اندر اسٹور کر لیا اور بعد میں اس کریکٹر کو پورٹ سی ایچ کی مدد سے اسکرین کے اوپر ڈسپلے کر دیا تو ایک اینڈ کے اوپر جو آپ کریکٹر ٹائپ کر رہے ہیں دوسرے اینڈ کے اوپر وہ کریکٹر ریسیو ہو کے اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہو جائے گا اسی طرح سے دوسرے اینڈ کے اوپر جو آپ کریکٹر ٹائپ کریں گے وہ فرسٹ اینڈ کے اوپر کریکٹر ریسیو ہو کے ڈسپلے ہو جائے گا پھر اس کے اندر ایک اور چیک ہے وہ چیک یہ ہے کہ اگر یوزر اسکیپ کریکٹر پریس کرتا ہے فرسٹ اینڈ کے اوپر اگر یوزر اسکیپ کریکٹر پریس کرتا ہے تو سی ایچ ون کی ویلو 27 سیون ہوگی کیونکہ کی بورڈ سے جو ایس کی کریکٹر گیٹ ہوا ہے اس کی ایس کی ویلو ٹوینٹی سیون ہوگی اگر جو کریکٹر گیٹ کیا گیا وہ 27 ہے یعنی کہ اسکیپ کریکٹر ہے اس صورت کے اندر یہ لوپ بریک کر جائے گا سیکنڈلی جو کریکٹر آپ نے ریسیو کیا اگر وہ اسکیپ ہے یعنی کہ دوسرے اینڈ کے اوپر جو کمپیوٹر ہے وہاں سے اگر یوزر نے اسکیپ پریس کیا اس کا مطلب ہے وہ کمیونیکیشن بریک کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں جو کریکٹر ریسیو کیا گیا اس کو آپ چیک کریں اگر وہ 27 ہے اس صورت میں بھی یہ لوپ بریک ہو جائے گا اور الٹیمیٹلی پروگرام ٹرمینیٹ ہو جائے گا اس طرح سے دو کمپیوٹرس آپس میں جن کو کہ نال ماڈم کے تھرو کنیکٹ کیا گیا اس پروگرام کی مدد سے وہ آپس میں ڈیٹا ایکسچینج کر سکتے ہیں سیریل کمیونیکیشن کے ہم نے سرٹن ایڈوانٹیجز اسٹارٹ کے اندر ڈسکس کیے تھے as compare to communication parallel communication کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ جو نمبر آف وائرز یوز ہو رہی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں کیونکہ ہر بٹ کے لیے نمبر آف بٹس کیونکہ پیرلی ٹرانسمٹ ہو رہے ہیں اور ہر بٹ کے لیے ایک انڈیویجول وائر چاہیے اس طرح سے کاسٹ انکریز کر جاتی ہے لانگر ڈسٹینسز کے لیے پیرل کمیونیکیشن جو ہے وہ فیزیبل نہیں رہتی اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ پریویسلی جو ہم نے نال ماڈم ڈیزائن کیا تھا اس نال ماڈم کے اندر بھی نمبر آف وائرز یوز ہو رہی ہیں D T R D S R R T S C T S R X D T X D ان تمام سگنلز کے لیے وائرز یوز ہو رہی ہیں تو اس کے اندر اس کیس کے اندر بھی جو وائرز کا نمبر ہے وہ کافی زیادہ ہے اس کیس میں بھی کاسٹ آپ کی انکریز ہو جاتی ہے ہم اس کاسٹ کو ریڈیوس کر سکتے ہیں at a certain cost cost جو ریڈیوس کر رہے ہیں وائرس کی تعداد کو کم کر کے ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں لیکن اس کا ٹریڈ آف کیا ہے اس کا ٹریڈ آف یہ ہے کہ تھوڑا سا ہماری جو بٹ ریٹ ہے یا جس کو آپ تھرو پٹ کہتے ہیں تھرو پٹ کے اندر فرق آ جاتا ہے وہ کس طرح سے فرق آ جاتا ہے کہ بجائے اس کے کہ hardware oriented flow control کو ہم یوز کریں ہم software oriented flow control کو یوز کرتے ہیں ہارڈ ویئر اورینٹیڈ کے کیس کے اندر جو ڈی ایس آر اور ڈی ٹی آر اور آر ٹی ایس اور سی ٹی ایس یہ دو یہ جو فور سگنلز ہیں ان کو جنریٹ کرنا ہارڈ ویئر کا کام ہے ہارڈ ویئر ان سگنلس کو جنریٹ کرتا ہے اور ان کی مدد سے فلو کنٹرول کا آپریشن پرفارم کرتا ہے اب یہ کام سافٹ ویئر بھی کر سکتا ہے اس کیس کے اندر یہ تمام سگنلز جو ہیں امٹ ہو جائیں گے ان سگنلز کی ضرورت نہیں رہے گی اس کو سافٹ ویئر اورینٹیڈ طریقے سے بھی ہینڈل کیا جا سکتا ہے اگر سافٹ ویئر اورینٹیڈ ٹیکنیک اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کیس کے اندر D S R D T R R T S C T S ان فور لائنس کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی ان فور لائنس کے لیے جو وائرس یوز کی جا رہی ہیں ان کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اب صرف کس کے لیے وائرس کی ضرورت پڑے گی T X D R X D اور گراؤنڈ کے لیے گراؤنڈ کو بھی امٹ کیا جا سکتا اگر گراؤنڈ کو امٹ کر دیں تو اس طرح کی جو کمیونیکیشن ہے وہ کہلاتی ہے بیلنسڈ کمیونیکیشن اور اگر گراؤنڈ کو بھی امٹ کر دیں تو صرف دو لائنز رہ جاتی ہیں ٹی ایکس ٹی اور ایک آر ایکس ٹی کی لائن رہ جاتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اس کو امٹ کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے امٹ کریں گے اس کے لیے سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے ہم نے پریویسلی نال ماڈرن کو ڈسکس کیا تھا دو کمپیوٹرز آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں دو یو آرس آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں کس طرح سے انٹر کنیکٹڈ ہیں کہ آر ایکس ٹی ایک اینڈ کے اوپر آر ایکس ٹی لائن دوسرے اینڈ پہ ٹی ایس ڈی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے پھر دوسرے اینڈ کی ٹی ایس ڈی پہلے اینڈ کے کے آر ایکس ساتھ کنیکٹڈ ہے سو آن اور ٹی آر اور ڈی ایس آر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور D S R D T R کے ساتھ کنیکٹڈ ہے R T S C T S کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور C T S R T S کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس طرح سے یہ سگنلز آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں اب میں نے آپ کو بتایا کہ ان سگنلس کو ہم امٹ کر سکتے ہیں اگر software oriented flow control use کریں اس کیس کے اندر جو سلائڈ بن جائے گی جو انٹر کنیکٹیوٹی بن جائے گی کچھ اس طرح سے بن جائے گی اس کیس کے اندر صرف R X D T X D کے ساتھ اور T X D R X D کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور ایک گراؤنڈ کا سگنل بھی آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے اگر گراؤنڈ کو بھی آپ امٹ کر دیں تو اس کیس کے اندر یہ جو کمیونیکیشن بن جائے گی پاسبل ہوگی لیکن وہ ان بیلنسڈ کمیونیکیشن کہلاتی ہے اب اس کیس کے اندر دیکھ سکتے ہیں آف کورس کہ آپ کی کاسٹ بہت ریڈیوس ہوگی ہے اتنی جو وائرس تھیں ان کو آپ نے ریڈیوس کر دیا ہے کم کر دیا لیکن اس کیس میں بھی آپ کو فلو کنٹرول پرفارم کرنے کی ضرورت پڑے گی لیکن وہ flow control software oriented طریقے سے پرفارم کیا جائے گا آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم software oriented flow control کس طرح سے پرفارم کر سکتے ہیں software oriented flow control perform کرنے کے لیے آپ سرٹن اسپیشل کنٹرول کریکٹرز اپنے ڈیٹا کے ساتھ سینڈ کریں گے اگر آپ ڈیٹا کمیونیکیشن سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیٹا سینڈ کرنے سے پہلے ایک کنٹرول کریکٹر سینڈ کریں گے جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ ڈیٹا کمیونیکیشن کا سٹارٹ ہونے لگا اور جب ڈیٹا کمیونیکیشن آپ اینڈ کرنا چاہیں گے جب ڈیٹا سینڈ کرنا آپ چھوڑ دیں گے تو اس کے لیے بھی آپ ایک کریکٹر سینڈ کریں گے یہ بتانے کے لیے کہ فی الحال ڈیٹا کمیونیکیشن ہم نے اسٹاپ کر دیا جو اسٹارٹ آف کمیونیکیشن جو کریکٹر اسٹارٹ آف کمیونیکیشن کو سگنیفائی کرتا ہے وہ کریکٹر کہلاتا ہے ایکس آن کا کریکٹر ایکس آن کو کنٹرول ایس کا کریکٹر بھی کہتے ہیں اس کی ایس کی ویلو بنتی ہے نائنٹین نائنٹین ڈیسیمل سملرلی جو کریکٹر مارک کرتا ہے کہ کمیونیکیشن اینڈ ہو گئی ہے یا اسٹاپ ہو گئی ہے اس کریکٹر کو کہا جاتا ہے ایکس آف ایکس آف یا اس کو کنٹرول ٹی کا کریکٹر بھی کہا جاتا ہے کنٹرول ٹی کی ایس کی ویلو بنتی ہے ٹوینٹی تو اگر آپ کمیونیکیشن اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نائنٹین ڈیسیمل سینڈ کریں گے پہلے پھر ڈیٹا سینڈ کرنا شروع کر دیں گے اور جب ڈیٹا آپ نے سارا سینڈ کر دیا اور ٹیمپرلی آپ کمیونیکیشن جو ہے اسٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کنٹرول ٹی کا کریکٹر سینڈ کریں گے اس طرح سے فلو کنٹرول کا آپریشن پرفارم کیا جا سکتا ہے کہ آپ دوسرے اینڈ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کب ڈیٹا سینڈ کرنا ہے اور کب ڈیٹا نہیں سینڈ کرنا سلائیڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو کنٹرول کریکٹر یوز ہو رہا ہے جو to signify start of communication وہ کہلاتا ہے ایکس آن اور جو سگنیفائی کرتا ہے end of of communication communication یا اسٹاپنگ وہ ایکس آف کریکٹر کہلاتا ہے آن کو کنٹرول ایس کہا جاتا ہے ایکس آف کو کنٹرول ٹی کہا جاتا ہے ان کنٹرول کریکٹرس کو یوز کرتے ہوئے آپ فلو کنٹرول پرفارم کر سکتے ہیں اور آپس میں دو کمپیوٹرس ڈیٹا ایکسچینج کر سکتے ہیں اب جو آپ کو ماڈیفائڈ ڈیزائن پتا ہے نال ماڈم کا اس ماڈیفائڈ ڈیزائن کو یا اس ماڈیفائڈ وائر کو جس کا نمبر آف وائرس کم ہے اس کو یوز کرتے ہوئے آپ دو کمپیوٹرس کو انٹر کنیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کریکٹرس کی مدد سے فلو کنٹرول کا آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں ایسا کرنے کے لیے جو آپ کا الگوریتم یوز ہوگا اس کی سوڈو کوڈ کچھ اس طرح سے ہے آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کر لیا انیشلائز وغیرہ سب کچھ ہو گیا اس کے بعد جو مین پروگرام کے اندر جو لوپ ہے جو کہ programmed input output perform کر رہا ہے اس کے اندر کچھ سچویشن اس طرح سے ہوگی کہ آپ فرسٹلی کریکٹر ریڈ کریں گے ریڈ چار کا فنکشن استعمال کرتے ہوئے آپ نے فرسٹلی کریکٹر کو ریڈ کیا اور اس کو اسٹور کر لیا آپ نے کسی ایک ویریبل کے اندر ریسیوڈ چار ہمارا ایک ویریبل ہے پھر اس ویریبل کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں ایکس آن کے ساتھ اگر یہ کریکٹر ایکسون ہے جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے اسٹارٹ آف کمیونیکیشن اس کیس کے اندر آپ نے ایک اپنا ویریبل رکھا ہوا ہے ریڈ اسٹیٹس ریڈ اسٹیٹس کو آپ ٹرو کر دیں گے اور یہاں سے آپ باقی کے لوپ کو اسکپ کر جائیں گے باقی کے اسکپ لوپ کو اسکپ کرنے کے لیے آپ کانٹینیو ریزرو ورڈ یوز کر رہے ہیں پھر اگر تو ایکس آن کا کریکٹر نہیں ریسیو ہوا پھر دوسرا چیک ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہیں ایکس آف کا کریکٹر تو نہیں تھا اگر ایکس آف کا کریکٹر تھا تو ریڈ اسٹیٹس کو فالس کر دیں گے اور فالس کرنے کے بعد آپ باقی کے لوپ کو اسکپ کر دیں گے کانٹینیو کی مدد سے پھر اسی طرح ہی آپ ریڈ اسٹیٹس کو آپ چیک کر رہے ہیں جو لاسٹ چیک ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ریڈ اسٹیٹس کو چیک کریں کہ وہ ٹرو ہے یا فالس ہے یعنی کہ کمیونیکیشن اسٹارٹ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے ہے ہے یا اسٹاپ اگر ٹرو ٹرو ہے تو of course communication communication start start ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے ہے اگر تو یہ جو کریکٹر ریسیو کیا گیا یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اس کریکٹر کو آپ بفر کے اندر اسٹور کر سکتے ہیں یا جس طرح سے بھی پروسیس کرنا چاہیں پروسیس کر سکتے ہیں ایکس آن اور ایکس آف کو آپ بفر میں نہیں اسٹور کر رہے کیوں نہیں اسٹور کر رہے اس لیے نہیں اسٹور کر رہے کیونکہ یہ آپ ڈیٹ یہ آپ کے ڈیٹا کا پارٹ نہیں ہے یہ سچ کچھ اوور ہیڈ ڈیٹا ہے جو کہ یوز ہو رہا ہے فار فلو کنٹرول جو کہ یہ سگنیفائی کر رہا ہے کہ کمیونیکیشن اسٹارٹ ہوگی ہوئی ہے یا ابھی اسٹارٹ نہیں ہوئی تو ایکس آن اور X off certain overhead character یہی ہمارا اوور ہیڈ ہے using software oriented flow control کہ جب آپ کمیونیکیشن اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ایکسٹرا کریکٹر سینڈ کرنا پڑتا ہے ایکس آن اور جب اسٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو ایکسٹرا کریکٹر سینڈ کرنا پڑا ایکس آف جس کی وجہ سے تھرو پٹ تھوڑی کچھ کم ہو جائے گی ہارڈ ویئر اورینٹیڈ کیس کے اندر یہ کام کرنے کے لیے آپ کے پاس سگنلز اویلیبل ہیں اس کی وجہ سے تھرو پٹ کم نہیں ہوتی آپ کو ایکسٹرا کریکٹرز نہیں سینڈ کرنے پڑتے لیکن اس کیس کے اندر آپ کی کاسٹ ریڈیوس ہو جاتی ہے less number of wires use کرتے ہوئے آپ فلو کنٹرول کا آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں یہاں تک ہم نے یو آرٹ کے بارے میں کافی ڈسکشن کر لی ہے میرا خیال سے آپ کو انف بتا دیا گیا ہے تاکہ آپ یو آرٹ کے اوپر انٹرپ ڈریون اور programmed input output دونوں پرفارم کر سکیں اور یو آرٹ سے کنیکٹ کر کے دو کمپیوٹرس کے بیچ میں ڈیٹا بھی ایکسچینج کر سکیں اس کے علاوہ آپ ویریس ڈیوائسیز بھی اٹیچ کر سکتے ہیں یو آرٹ کے ساتھ اگر کوئی ڈیوائس اٹیچ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو فارمیٹ پتا ہونا چاہیے کہ وہ ڈیوائس کس فارمیٹ کے اندر ڈیٹا سینڈ کر رہا ہے ہوپ فلی آپ کو اتنی انفارمیشن مل گئی ہے کہ یو آرٹ نے جو ڈیٹا ریسیو کیا ہے یا یو آرٹ جو ڈیٹا سینڈ کر رہا ہے یہ کیسے کر کیسے کرے گا پروگرامیٹیکلی کیسے کرے گا تو آپ اس ڈیوائس کو بھی اس ڈیٹا کو سینڈ کر کے اور ریسیو کر کے کنٹرول کر سکتے ہیں اب یو آرٹ کے اوپر میرا خیال ہے کافی ڈسکشن ہوگی ہے نیکسٹ ہم جو ڈسکشن اسٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ ریئل ٹائم کلاک کے اوپر کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پی سی کے اندر کسی طریقے سے ٹائم مینٹین کیا جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا پی سی جو ہے اس کے اندر کیپیبلٹی ہے کہ آپ کو وہ ٹائم ریپرزینٹ کر سکے آپ نمبر آف انسٹنس پہ آپ کو ٹائم کو ریڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ٹائم کو چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ڈیٹ کو گیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے پی سی کے اندر کوئی ایسی سرکٹری ہے کوئی ایسا میکنزم ہے جس کے تھرو وہ ٹائم کو اپ ڈیٹ کر رہا ہے جو ارلیئر پی سیز تھے اس کے اندر کوئی ریئل ٹائم کلاک نہیں ہوتی تھی آج کل جو آپ کے پاس پی سیز اویلیبل ہیں ان کے اندر ریئل ٹائم کلاک ہوتی ہے جو کہ ریئل ٹائم کیلکولیٹ کرتی رہتی ہے ریئل ٹائم آپ کو پتا ہے کہ جو لائف کے اندر جو ٹائم یوز ہوتا ہے ایک تو کمپیوٹر کے اندر اپنا ایک کلاک جنریٹر ہوتا ہے جو کہ ڈیجیٹل ٹائم کے لیے رسپانسبل ہے جو کہ کلاک سگنل جنریٹ کرتا ہے وہ کلاک سگنل یوز ہوتا ہے سنکرونس سرکٹس کی ٹائمنگ کے لیے ہم اس کلاک کی بات نہیں کر رہے ہم ریئل ٹائم کلاک کی بات کر رہے ہیں جو کہ ریئل لائف کے اندر جو ٹائم ہے اس ٹائم کو کیلکولیٹ کرتی رہتی ہے جو جو ٹائم گزرتا رہتا ہے ہر سیکنڈ ہر مائکرو سیکنڈ کے مطابق وہ ٹائم کو کیلکولیٹ کرتی رہتی ہے اب آپ کے پاس یہ ریئل ٹائم کلاک اویلیبل ہے اس کی مدد سے ٹائم کو کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے پریویس جو تھے اس کے اندر یہ فیسلٹی نہیں اویلیبل تھی لیکن اس کے اندر بھی ٹائم کو اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی اس کے اندر اسی طرح سے انٹرول ٹائمر لگا ہوا تھا جس طرح سے ہم پریویسلی ڈسکس کر چکے ہیں اور وہ ٹائمر انٹراپٹ کو یوز کرتے تھے ٹائمر انٹراپٹ جو تھی وہ آپ کو پتا ہے کہ ہر سیکنڈ کے اندر ون ایٹینتھ ایٹین کر کرتی ہے یعنی کہ one eighteenth of a second کے بعد ہر دفعہ one eighteenth of a second کے بعد پھر سے کر کرتی ہے تو ہر اکرنس کے اوپر وہ ٹائم کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ ٹائم کو by one eighteenth of a second increment کرتا جائیں اس طرح سے ٹائم کو اپ ڈیٹ کیا جا سکتا ہے میموری کے اندر کچھ ایک لوکیشن اسٹور کر لیتے ہیں اس لوکیشن کے اندر نمبر آف کرتے ہیں کیا ہے کہ کتنی دفعہ انٹرپٹ ایٹ انووک ہوئی ہے جب بھی انٹرپٹ ایٹ انووک ہوئی ہے اس ڈبل ورڈ کو بائی ون انکریمنٹ کر دیں گے اب اس ڈبل ورڈ کے اندر یہ کاؤنٹ آ گیا کہ انٹرپٹ ایٹ کتنی دفعہ انووک ہوئی ہے اس کو اگر آپ بائی ایٹین ڈیوائڈ کریں تو آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف سیکنڈس آ جائیں گے جو کہ ابھی پاس کر گئے ہیں ان سیکنڈس کو آپ سکسٹی سے ڈیوائڈ کریں ٹوٹل نمبر آف منٹس آ جائیں گے منٹس کو آپ سکسٹی سے ڈیوائڈ کریں ٹوٹل نمبر آف آرز آ جائیں گے اس طرح سے پورا ٹائم کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے لیکن آج کل جو سیز اویلیبل ہیں اس کے اندر یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر آپ کے پاس ریئل ٹائم کلاک اویلیبل ہے جب سسٹم بوٹ اپ ہوتا ہے تو ریئل ٹائم کلاک سے ڈیٹا ریڈ کرتا ہے اور ڈیٹا ریڈ کرنے کے بعد وہ خود سے ٹیکس کیلکولیٹ کرتا ہے یعنی کہ seconds multiplied by eighteen plus minutes multiplied by sixty multiplied by plus hours multiplied by sixty آپ کے پاس منٹس آ جائیں گے ملٹی پلائڈ بائی سکسٹی آپ کے پاس سیکنڈز آ جائیں گے ملٹی پلائڈ بائی ایٹین آپ کے پاس ٹکس آ جائیں گے اس تمام اماؤنٹ کو ایڈ اپ کر کے اس کے پاس ٹوٹل نمبر آف ٹیکس آ جائیں گے اور اس ٹیکس کو وہ میموری کے اندر اسٹور کر دے گا اور بعد میں یہ ٹیکس ٹائمر انٹرپٹ کی مدد سے اپ ڈیٹ ہوتی رہیں گی اور ٹائم بھی اپڈیٹ ہوتا رہے گا اس طرح سے ٹائم کو ایکوریٹلی کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے اب ہم بات کر رہے ہیں اس ریئل ٹائم کلاک کی جس ریئل ٹائم کلاک کا کام ہے ٹائم کو کیلکولیٹ کرنا ایون آپ کا کمپیوٹر جب سوئچ آف ہوتا ہے تو ریئل ٹائم کلاک کو پاور کیا جاتا ہے ایک چھوٹی سی بیٹری کی مدد سے تو real time clock even computer کے سوئچ ہونے کے بعد بھی ٹائم کو کیلکولیٹ کرتی رہتی ہے ہم اسی ریئل ٹائم کلاک کے بارے میں بات کریں گے کہ اس ریئل ٹائم کلاک میں سے آپ ٹائم کو کس طرح سے ایکسس کر سکتے ہیں دو طریقے ہیں جس طرح سے ہم پریویسلی ڈسکس کر چکے ہیں ٹائم کو ایکسس کرنے کے ایک آپ بایوس کی سروسز یوز کر سکتے ہیں سیکنڈ طریقہ یہ ہے کہ اس کے انٹرنل رجسٹرس کو ایکسس کر کے آپ ٹائم کو ریڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا جو طریقہ ہم دیکھنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ بایوس کی کون سی سروسز ہیں جن کی مدد سے آپ ٹائم کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں یا ٹائم کو گیٹ کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بایوس کی جو انٹراپٹ یوز ہو رہی ہے ٹائم کو مینپولیٹ کرنے کے لیے وہ ون اے ہیگز ہے اس کی نمبر آف آگے سروسز ہیں ان سروسز کو آپ یوز کر رہے ہیں ٹائم کو مینپولیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی سروس زیرو کا سروس uh, زیرو جو ہے وہ آپ کو کلاک کاؤنٹ ریڈ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے کلاک کاؤنٹ جس طرح ہم نے بتایا کہ نمبر آف ٹیکس جو کہ میموری کے اندر اسٹور کی جاتی ہیں یعنی کہ seconds multiplied by eighteen plus minutes into sixty multiplied by sixty multiplied multiplied آپ پوری دیکھ سکتے ہیں اس کی مدد سے جو number of ticks total number of ticks آتی ہیں یہ میموری کے اندر کہیں اسٹور ہوئی ہوئی ہوتی ہیں تو ان ٹوٹل نمبر آف ٹیکس کو گیٹ کرنے کے لیے آپ سروس زیرو یوز کرتے ہیں سروس زیرو کو کال کرنے کے لیے اس کا ایک ہی پیرامیٹر آف کورس کے ایج کے اندر سروس نمبر آپ نے پلیس کرنا ہے انٹرپٹ ون اے کو انووک کریں تو آپ کے پاس سی ایکس اور ڈی ایکس کے اندر کلاک کاؤنٹ آ جائے گا جو کہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کتنی ٹیکس اکر ہوئی ہیں اب تک کلاک کاؤنٹ کا جو ہائی ورڈ ہے وہ سی ایکس کے اندر ہوگا اور جو لو ورڈ ہے وہ ڈی ایکس کے اندر ہوگا اے ایل کے اندر ایک اور ویلو آپ کو ریسیو ہوگی یہ ویلو آپ کو بتاتی ہے کہ لاسٹ ٹائم آپ نے جب ٹائم چیک کیا تھا اسی طریقے سے لاسٹ ٹائم چیک کرنے کے بعد onwards midnight occur ہو چکی ہوئی ہے یا نہیں اکر ہو چکی ہوئی یعنی کہ ٹوینٹی فور آورس گزر چکے ہوئے ہیں یا نہیں گزرے ہوئے یہ مڈ نائٹ فلیک کس طرح سے ورک کرتا ہے جو ٹائمس جتنی دفعہ انکریمنٹ ہوا ہے یہ کاؤنٹ اس کو کیلکولیٹ کر کے اگر یہ ٹائم انکریمنٹ جو ہے one five seven three zero four zero سے زیادہ دفعہ یا اتنی دفعہ انکریمنٹ ہو چکا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مڈ نائٹ گزر چکی ہے اس نمبر کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں ایٹین پوائنٹ ٹو سے تو آپ کے پاس آئے گا eight six three double nine point nine اتنے سیکنڈز گزر چکے ہیں یہ انڈیکیٹ کرتا ہے ایک پورے دن کے اندر تقریباً اتنے ہی سیکنڈز ہوتے ہیں اس کے اندر eighty six thousand four hundred ہوتے ہیں تو اگر یہ جو کلاک کاؤنٹ ہے by one five seven three zero four zero increment ہوا ہوا ہے as compare to the last time آپ نے جب اس ٹائم کو چیک کیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ مڈ نائٹ گزر چکی ہے اس کیس کے اندر اے ایل کے اندر آپ کو ویلو ون ملے گی جو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ مڈ نائٹ گزر چکی ہوئی ہے اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ کو ویلو زیرو ملے گی پھر اسی طرح ایک اور سروس ہے جس کی مدد سے آپ اس کاؤنٹر کی ویلو کو سیٹ کر سکتے ہیں پریویس جو سروس ہم نے ڈسکس کیا اس کی مدد سے آپ کاؤنٹر کی ویلو کو ریڈ کر سکتے ہیں آپ اسی طرح سے کاؤنٹر کی ویلو کو چینج بھی کر سکتے ہیں چینج کرنے کے لیے سروس ون یوز ہوگی اس کیس کے اندر آپ اے ایچ کے اندر ویلو ون پلیس کریں گے آف کورس اور جو نئی ویلو آپ نے رائٹ کرنی ہے اس کا ہائی ورڈ سی ایکس کے اندر پلیس کریں گے اور لو ورڈ ڈی ایکس کے اندر پلیس کریں گے اور پھر انٹراپٹ کو انووک کریں گے اس طرح سے یہ ڈبل ورڈ جو ہے اپڈیٹ ہو جائے گا اور پریویس ویلو اوور رائٹ ہو جائے گی پریویس جو کلاک کاؤنٹ تھا وہ اوور رائٹ ہو جائے گا اور یہ نیا کلاک کاؤنٹ جو ہے یہ جا کے میموری میں رائٹ ہو جائے گا پھر اسی طرح اس کی سروس زیرو ٹو ہے سروس زیرو ٹو یوز ہو رہی ہے ٹائم کو ریڈ کرنے کے لیے یہ جو ٹائم ریٹرن کر رہی ہے وہ بی سی ڈی کے اندر ریٹرن کر رہی ہے اور بی سی ڈی جو ہے وہ پیکڈ بی سی ڈی ہے پیکڈ بی سی ڈی کا مطلب ہے ایک ڈیجٹ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے فور بٹس یوز ہو رہے ہیں ایک ڈیسیمل ڈیجٹ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے فور بٹس یوز ہو رہے ہیں ٹائم کو ریڈ کرنے کے لیے آپ اے uh, ایچ کے اندر ویلو زیرو ٹو پلیس کریں گے اور انٹرپٹ کو انووک کریں گے انٹرپٹ جب ریٹرن کرے گی تو سی ایچ کے اندر نمبر آف آرز ہوں گے یہ ذہن میں رکھیں یہ نمبر آف آرز جو ہیں بائنڈری میں یا ڈیسیمل میں نہیں ہے یہ نمبر آف آرز جو ہیں یہ بی سی ڈی کے اندر ہے یعنی کہ اگر نمبر آف آرز 13 ہے تو سی ایچ کے اندر ویلو ہوگی zero zero zero one zero zero one one جو کہ thirteen packed B C D کو ریپرزینٹ کرتا ہے اسی طرح سے سی ایل کے اندر نمبر آف منٹس ہوں گے ان بی سی ڈی اور ڈی ایچ کے اندر نمبر آف سیکنڈز ہوں گے ان بی سی ڈی یہ سروس تھی جس کی مدد سے آپ ٹائم کو ریڈ کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ ٹائم کو سیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹائم کو سیٹ کرنے کے لیے سروس یوز ہو رہی ہے زیرو تھری اے ایچ کے اندر آپ زیرو تھری پلیس کریں گے اس کو کال کرنے سے پہلے اور جو نیا ٹائم سیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو آرز منٹس اور سیکنڈس بھی آپ کو اسپیسیفائی کرنے پڑیں گے جو آرز ہیں وہ آپ سی ایچ کے اندر اسپیسیفائی کریں گے اور اگین بائنڈری میں نہیں یا ڈیسیمل میں نہیں اسپیسیفائی کریں گے آپ بی سی ڈی کے اندر اسپیسیفائی کریں گے سی ایل کے اندر آپ نمبر آف منٹس اسپیسیفائی کریں گے ڈی ایچ کے اندر نمبر آف سیکنڈ اسپیسیفائی کیے جائیں گے اور ڈی ایل کے اندر ایک اسپیشل ویلو پلیس کرنی پڑے گی یہ ڈی ایل کے اندر جو ویلو یہ شو کرتا ہے کہ جو آپ ٹائم فالو کر رہے ہیں اسٹینڈرڈ ٹائم فالو کر رہے ہیں یا daylight saving time follow کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا ڈے لائٹ سیونگ کا جو ٹائم ہے اس کے اندر ون آور کا عام طور پہ ڈفرینس ہوتا ہے اگر آپ ڈے لائٹ سیونگ یوز کر رہے ہیں تو ڈی ایل کے اندر آپ ون اسپیسیفائی کریں گے اور اسٹینڈرڈ ٹائم کے اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو ڈی ایل کے اندر آپ زیرو اسپیسیفائی کریں گے یہ ویلو اسپیسیفائی کرنے کے بعد انٹراپٹ کو انووک کریں انٹراپٹ کو کال کریں اور ہوپ فلی جو ہے جو آپ نے اسپیسیفائی کیا ہے وہ ٹائم چینج ہو پریویس ٹائم چینج ہو جائے گا اور آپ نے جو ٹائم اسپیسیفائی کیا ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا آپ ٹائم کے علاوہ ڈیٹ کو بھی ریڈ رائٹ کر سکتے ہیں ڈیٹ کو ریڈ کرنے کے لیے جو سروس یوز ہو رہی ہے وہ زیرو فور ہے ون اے انٹراپ نمبر ہے اور اس کی سروس زیرو فور ہے ریڈ کرنے سے پہلے آپ ایج کے اندر صرف سروس نمبر اسپیسیفائی کریں انٹراپٹ کو انووک کریں اور یہ انٹرپٹ سروس روٹین آپ کو ڈیٹ ریٹرن کرے گی اب ڈیٹ کیسے ریٹرن کر رہی ہے سی ایچ کے اندر سینچری ریٹرن کرے گی اور یہ جو سینچری کا جو نمبر ریٹرن کیا ہے یعنی کہ یہ نمبر ٹوینٹی ہوگا یا نائنٹین ہوگا یا ایٹین ہوگا یا 21 ون ہوگا یا جو بھی ویلیو ہوگی وہ بی سی ڈی کے اندر ریٹرن کرے گی اور سینچری کے ساتھ number of year number of year eighty ہے ٹوینٹی ہے ٹوینٹی فائیو ہے واٹ ایور جو بھی ایئر ہے یہ بھی بی سی ڈی کے اندر ویلو ریٹرن ہوگی بائنڈری کے اندر نہیں ہوگی ڈی ایچ کے اندر منتھ ریٹرن ہوگا منتھ کا نام تو نہیں آف کورس ریٹرن ہوگا نمبر ریٹرن ہوگا جنوری کے لیے ون اور فیبرری کے لیے ٹو اینڈ سو آن اور ڈی ایل کے اندر ڈے ریٹرن ہوگا منتھ کا جو ان سا ڈے ہے وہ ریٹرن ہوگا یعنی کہ اگر ڈیٹ ففٹینتھ ہے تو ڈی ایل کے اندر ففٹین ہوگا ان بی سی ڈی اسی طرح سے اگر آپ ڈیٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے سروس اویلیبل ہے زیرو فائیو اس سروس کو استعمال کرنے کے لیے آپ اے ایچ کے اندر زیرو فائیو اسپیسیفائی کریں گے سی ایچ کے اندر آپ سینچری اسپیسیفائی کریں گے اگین یہ ویلو آپ نے بی سی ڈی کے اندر اسپیسیفائی کرنی ہے ایئر سی ایل کے اندر اسپیسیفائی کیا جائے گا ڈی ایچ کے اندر منتھ اور ڈی ایل کے اندر ڈے یہ تمام ویلوز بی سی ڈی کے اندر ہونی چاہیے یہ ویلیوز اسپیسیفائی کرنے کے بعد آپ انٹرپٹ کو انووک کریں اس کے ریزلٹ میں ڈیٹ چینج ہو جائے گی ریئل ٹائم کلاک کے اندر ایک اور فیسلٹی بھی اویلیبل ہے اس فیسلٹی کی مدد سے آپ لام بھی سیٹ کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کمپیوٹر ایک سرٹن ٹائم پہ کسی قسم کا الارم شروع کر دے کوئی آپ کی سافٹ ویئر روٹین ایگزیکیوٹ ہو اس کے لیے آپ یہ والا فیچر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ الارم کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو بایوس آپ کو سروس پرووائڈ کر رہی ہے جس کی مدد سے آپ الارم کو سیٹ کر سکتے ہیں الارم کو سیٹ کرنے کے لیے جو سروس ہے وہ زیرو سیکس ہے اس سروس کو یوز کرنے سے پہلے آپ اے ایچ کے اندر of course zero six move کریں گے سی ایچ کے اندر آپ الارم کا ٹائم اسپیسیفائی کریں گے ان آرس یعنی کہ جس ٹائم پہ آپ چاہتے ہیں الارم ہو اس ٹائم کے اوپر الارم ان ہو اس ٹائم کے اوپر جو نمبر آف آرز ہوں گے وہ سی ایچ کے اندر آپ اسپیسیفائی کریں گے ان بی سی ڈی جو منٹس ہیں وہ آپ اسپیسیفائی کریں گے ان سی ایل یہ بھی بی سی ڈی میں ہونے چاہیے اور آف کورس سیکنڈس بھی بی سی ڈی میں ہونے چاہیے یہ اسپیسیفائی کیے جائیں گے ڈی ایچ کے اندر یہ ویلو اسپیسیفائی کرنے کے بعد آپ اس انٹرپٹ کو کال کریں یعنی کہ ون اے کو کال کریں ون اے کو کال کرنے سے ریئل ٹائم کلاک کے اندر الارم سیٹ ہو جائے گا اور جب یہ ٹائم آئے گا تو ریئل ٹائم کلاک انٹراپٹ کرنے کی کوشش کرے گی اور بایوس اس انٹرپشن کے ریزلٹ میں ایک انٹرپٹ جنریٹ کرے گی جس کا نمبر ہے فور اے ہیگز آپ فور اے ہیگز کے کی انٹراپٹ کو انٹرسپٹ کر سکتے ہیں انٹرسپٹ کر کے اس کی جگہ کوئی ایک سافٹ ویئر روٹین آپ پلیس کر سکتے ہیں تو جب یہ الارم کا ٹائم آئے گا تو وہ سافٹ ویئر روٹین ایگزیکیوٹ ہوگی software routine may be speaker کو کنٹرول کرے اور اس ٹائم کے اوپر اسپیکر کو آن کر دے یا کوئی بھی جو بھی آپ ایکشن پرفارم کرنا چاہتے ہیں وہ ایکشن پرفارم کر سکتی ہے اسی طرح سے الارم کو آپ ڈسیبل بھی کر سکتے ہیں الارم کو ڈسیبل کرنے کے لیے سمپلی جو سروس یوز ہو رہی ہے وہ زیرو سیون ہے آپ ایج کے اندر زیرو سیون پلیس کریں انٹراپٹ کو انووک کریں انٹراپٹ کو انووک کریں گے تو الارم ڈسیبل ہو جائے گا اور اب اس ٹائم کے اوپر الارم انووک نہیں ہوگا اگر آپ آلریڈی الارم سیٹ کر چکے ہوئے ہیں اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کس ٹائم کا الارم سیٹ کیا تو یہ دیکھنے کے لیے بھی آپ کے پاس ایک سروس اویلیبل ہے زیرو نائن کی ریڈ الارم کی سروس ہے اس کو آپ نے یوز اس طرح سے کرنا ہے کہ ایج کے اندر آف کورس آپ سروس نمبر اسپیسیفائی کریں گے سروس نمبر اسپیسیفائی کرنے کے بعد آپ انٹرپٹ کو انووک کریں انٹرپٹ کو انووک کرنے کے بعد جب یہ انٹرپٹ ریٹرن کرے گی تو سی ایچ کے اندر نمبر آف آرز ہوں گے جو آپ نے الارم سیٹ کیا جس ٹائم کا آپ نے سیٹ کیا اس کے کے نمبر آف آرز سی ایچ اندر ہوں گے یہ ویلو بی سی ڈی کے اندر ہوگی اسی طرح سے number of minutes C L کے اندر ہوں گے number of seconds D H کے اندر ہوں گے یہ تمام ویلوز بی سی ڈی کے اندر ہوں گی اور ڈی ایل کے اندر اس کا اسٹیٹس ہوگا کیا الارم کو آپ نے انیبل کیا ہوا ہے اس وقت یا اس وقت ڈسیبل کیا ہوا ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ آپ بایوس کی مدد سے کس طرح سے ٹائم کو سیٹ کر سکتے ہیں یا ٹائم کو مینپولیٹ کر سکتے ہیں یا ڈیٹ کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں یہ تو بایوس کے فنکشنز تھے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی کس طرح سے اس ریئل ٹائم کلاک کو ایکسس کر سکتے ہیں اس کو ایکسیس کرنے کے لیے فرسٹلی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ انٹرنلی کس طرح سے ورک کر رہی ہے اس کے لیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایک ڈائگرام دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید ڈیٹیلز کچھ آپ کو ریئل ٹائم کلاک کے بارے میں پتہ لگیں گے اس ڈائگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ real time clock externally communicate کرنے کے لیے نمبر آف پورٹس یوز کر رہی ہے پورٹ نمبر سیونٹی سے لے کے سیون ہیگس یعنی کہ ٹوٹل سکسٹین پورٹ بن جاتے ہیں یہ sixteen ports real time clock use کر رہی ہے پھر ریئل ٹائم کے اندر اپنی کلاک سرکٹری لگی ہوئی ہے جو کہ ٹائم کو کیلکولیٹ کر رہی ہے ایک کہہ لیں کہ ایک ریئل ٹائم کلاک ہی ہے جس طرح سے عام ریئل ٹائم کی کلاک ہوتی ہے ڈیجیٹل کلاک ہے یہ ٹائم کو کیلکولیٹ کر رہی ہے اور ٹائم کو جو بھی اس نے کیلکولیٹ کیا اس کو اپ ڈیٹ کرتی جا رہی ہے اپ ڈیٹ کر کے اس کو کہیں میمری کے اندر پلیس کر رہی ہے اب یہ مین میمری نہیں ہے یہ الگ سے ایک سکسٹی فور بائٹ کی میمری ہوتی ہے اور یہ سی ماس لاجک کی بنی ہوتی ہے سیموس لاجک آپ کو پتا ہوگا complementary metal oxide semiconductor CMOS logic جو ہے وہ لو پاور ہوتا ہے یعنی کہ بہت کم الیکٹریسٹی uh, کنزیوم کرے گا بہت کم پاور کنزیوم کرتا ہے اس لیے پاسبل ہے کہ اس کو بیٹری کی مدد سے پاور کیا جا سکے کیونکہ بیٹری کے اندر آف کورس اتنا زیادہ پوٹینشیل نہیں ہوتا بیٹری کے اندر جو پاور ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے تو وہ ایک لو پاور ڈیوائس کو for a long period of time power کر کے رکھ سکتی ہے سی ماس جو ہے وہ ایک لو پاور ڈیوائس ہے یہ جو 64 فور بائٹ کی یہ جو ریم ہے یہ ایک لو پاور ڈیوائس ہے تو اس کو پاور کرنے کے لیے ایون ایف کمپیوٹر آپ کا سوئچ آف ہے تو اس کو پاور کرنے کے لیے ایک بیٹری یوز ہوتی ہے وہ بیٹری مدر بورڈ کے اندر کہیں عام طور پہ فکس ہوئی ہوتی ہے اور وہ یہ بھی پاسبل ہے کہ بیٹری وتھ ٹائم ایکسپائر کر جائے لیک کر جائے تو آپ کو پھر وہ بیٹری چینج بھی کرنی پڑتی ہے ریئرلی یہ انسٹنس بھی کچھ لوگوں کے کے ساتھ اکر ہوتا ہے پھر اس اندر اور دوسری کنٹرول سرکٹری ہے اس سرکٹری کی مدد سے یہ اس 64 بائٹ کی ریم کو ایکسس کیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر جو 64 فور بائٹس وہ سارے کلاک کے لیے نہیں یوز ہو رہے کچھ بائٹس جو ہیں وہ دوسرے ڈیوائسز اور دوسرے اسٹیٹس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بھی یوز کیے جا رہے ہیں اب سکسٹی فور بائٹس کے اندر بھی کچھ انفارمیشن ہے کسی بائٹ کے اندر آرس پڑے ہوں گے کسی کے اندر منٹس پڑے ہوں گے کسی کچھ بائٹس کے اندر ڈیٹ پڑی ہوگی کچھ بائٹس کے اندر الارم کا ٹائم پڑا ہوگا اینڈ سو آن اس کے اندر یہ انفارمیشن ہے جو کہ بیٹری سے پاورڈ ہے اور even if computer switch off ہو جاتا ہے تو یہ ریئل ٹائم کلاک چلتی جا رہی ہے اور یہ uh, اور وہ جو ٹائم کیلکولیٹ کر رہی ہے وہ اس ریم کے اندر اپڈیٹ ہوتا جا رہا ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ریئل ٹائم کلاک ہے اس کے اندر ایک اور کیپیبلٹی بھی ہے کہ real time clock microprocessor کو انٹرپٹ کر سکتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکسٹرنلی ایک سگنل ہے اس کا انٹ کا سگنل یہ انٹ کا سگنل جو ہے یہ یوز کر رہا ہے آئی آر کیو ایٹ اور اس انٹ کے سگنل کی مدد سے اگر ریئل ٹائم کلاک کسی انسٹنس میں مائکرو پروسیسر کو انٹرپٹ کرنا چاہے تو انٹرپٹ بھی کر سکتی ہے یہ تو تھا ریئل ٹائم کلاک کا انٹرنل ڈیزائن اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر internally number of ports available ہیں from seventy one to seven F X یعنی کہ ٹوٹل سکسٹین پورٹس ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ان پورٹس کا کیا میننگ ہے اور اس کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے اس کے لیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شو کر رہی کہ سیونٹی سے لے کے seven F X port seven F X تک اس کے اندر پورٹس ہیں ٹوٹل سکسٹین پورٹس ہیں لیکن پروگرامنگ پوائنٹ آف ویو سے صرف دو پورٹس آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں ایک سیونٹی ہیگس اور سیونٹی ون ہیگس باقی کے پورٹس کو آپ کو عام طور پہ کبھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سیونٹی ہیگس اور سیونٹی ون ہیگس کو آپ یوز کریں گے عام طور پہ اگر کسی ریم کے اندر کسی بائٹ کی آپ نے ویلو ریڈ کرنی ہے تو اس بائٹ کا جو نمبر ہے وہ آپ عام طور پہ سیونٹی کے اندر اسپیسیفائی کرتے ہیں اور اس بائٹ کو جو آپ نے ویلو اسائن کرنی ہے جو بائٹ کی جو ویلو ریڈ کرنی ہے وہ آپ سیونٹی ون ہیگز پورٹ کے تھرو ریڈ کریں گے آگے چل کے ہم اس کو ایگزامپلس کی مدد سے دیکھیں گے کہ آپ یہ کام کس طرح سے کر سکتے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ریم ہے سکسٹی فور بائٹس کی جو ریم ہے جو کہ بیٹری سے پاور کی جاتی ہے اس ریم کے اندر کیا ڈیٹا پڑا ہوا ہے اور اس کا کیا میننگ ہے اور اس کو ہم کس طرح سے یوز کریں گے ریئل ٹائم کلاک کو پروگرام کرنے کے لیے تو آئیے نیکسٹ پہ چلتے ہیں ادھر یہی انفارمیشن ہے اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 64 فور بائٹ کی ریم ہے بیٹری پاورڈ اس ریم کے اندر جو زیروتھ بائٹ ہے زیروتھ بائٹ کے اوپر نمبر آف سیکنڈس پڑے ہوں گے کرنٹلی جو ٹائم ہے اس کے اندر جتنے نمبر آف سیکنڈس ہیں وہ ویلو پڑی ہوگی ان بی سی ڈی اگر آپ اس بائٹ کو ریڈ کرتے ہیں یا رائٹ کرتے ہیں تو نمبر آف سیکنڈس جو کرنٹ ٹائم کے نمبر آف سیکنڈس ہیں وہ یا تو آپ گیٹ کر لیں گے یا سیٹ کر لیں گے اسی طرح سے اگر آپ نے الارم سیٹ کیا ہوا ہے تو الارم کے اندر جو آپ نے سیکنڈس اسپیسیفائی کیے تھے وہ سیکنڈس بائٹ نمبر ون کے اوپر پڑے ہوئے ہیں سکسٹی فور بائٹس کی رے کے اندر بائٹ نمبر ون کے اندر اوپر پڑے ہوئے انڈیکس ون کے اوپر پڑے ہوئے اور یہ ویلو بھی of course B C D کے اندر پڑی ہوئی ہے پھر بائٹ کے اوپر نمبر آف منٹس پڑے ہوں گے جو اس وقت کرنٹ ٹائم ہے اس کے اندر جتنے منٹس ہیں وہ منٹس پڑے ہوں گے اس بائٹ کو چینج کرنے سے نمبر آف منٹس چینج ہو سکتے ہیں پھر بائٹ نمبر تھری کے اوپر نمبر آف منٹس پڑے ہوں گے الارم کے جو آپ نے الارم سیٹ کیا ہوا اس کے اندر کتنے منٹس ہیں وہ پڑے ہوں گے بائٹ فور کے اوپر کرنٹلی جو نمبر آف آرز ہیں وہ پڑے ہوں گے اور یہ ویلو بھی of course B C D کے اندر ہوگی بائٹ نمبر فائیو کے اوپر جو آپ نے الارم سیٹ کیا تھا اس کے اندر جو آرز آپ نے اسپیسیفائی کیے تھے وہ آرز پڑے ہوئے ہوں گے بائٹ نمبر سکس کے اوپر یہ انفارمیشن پڑی ہوگی کہ آج ویک کا کون سا دن ہے اور بائٹ نمبر سیون کے اوپر نمبر آف ڈے پڑا ہوگا یعنی کہ منتھ کا کون سا ڈے ہے بائٹ ایٹ کے اوپر منتھ پڑا ہوگا بائٹ نائن کے اوپر ایئر پڑا ہوگا ایئر جو ہے یہ بی سی ڈی کے اندر ہوگا زیرو اے کے اوپر زیرو اے ایک ایک پروگرامنگ پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ رجسٹر ہے اس رجسٹر کے اوپر اس کو ہم کہتے ہیں status register status register A کا ہم نے اس کو نام دے دیا اس کے اوپر سرٹن کلاک کا اسٹیٹس پڑا ہوا ہے آگے چل کے دیکھیں گے اسٹیٹس کا کیا میننگ ہے بی کے اوپر بھی اسٹیٹس ہے اس کو ہم اسٹیٹس بی کہہ رہے ہیں سی کے اوپر کو اسٹیٹس رجسٹر سی کہہ رہے ہیں اور ڈی کو ہم اسٹیٹس رجسٹر ڈی کہہ رہے ہیں 32 ٹو ہیگس کے اوپر سینچری پڑی ہوئی ہے جیسے اگر سینچری 20 ہے تو 20 ویلو ادھر پڑی ہوگی ان بی سی ڈی ابھی ہم نے ریم کی ڈیٹیل کو ڈسکس کیا بیٹری پاور ریم کی ڈیٹیل کو ڈسکس کیا اب اس کے اندر سرٹن کچھ بائٹس ہیں جس کی مزید ڈیٹیل ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے جس طرح سے week of the day of the week کی ہم نے بات کی تھی کہ ڈے آف دا ویک کیا ہوتا ہے اس کے اندر ویلو پڑی ہوگی ویلو جو ہے ون سے لے کے سیون تک کچھ بھی ہو سکتی ہے اب ون کے انڈیکیٹ کرتی ہے اور سیون کے انڈیکیٹ کرتی ہے اس کے لیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر ہر ڈے کے لیے ایک نمبر ہے اگر ویک ڈے کی ویلو ون ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ سنڈے ہے ویلو ٹو ہے تو اس کا مطلب منڈے ہے تھری کے لیے Tuesday and so on up till Saturday Saturday کے لیے ویلو سیون ہوگی تو اس ویلو کو آپ اینالائز کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا ویک کا کون سا دن جا رہا ہے پھر اسی طرح سے ہم نے ایک اور بائٹ کی بات کی تھی جو کہ سینچری کا بائٹ ہے اور ایئر کا بائٹ ہے سے اگر جو ایئر جا رہا ہے آج کل کیونکہ ایئر جو ہے فور ڈیجٹس کے اندر اسپیسیفائی کیا جاتا ہے ٹو تھاؤزینڈ کے بعد ایئر جو ہے فور ڈیجٹس کے اندر اسپیسیفائی ہونا شروع ہو گیا تھا اس لیے تاکہ سینچری کی کنفیوژن نہ ہو تو صرف ٹو ڈیجٹ کا ایئر یوز کرنا جو ہے اس کے اندر امبیگوٹی آ سکتی ہے اس کے اندر یہ نہیں پتا چل سکتا ہے کہ یہ ٹوینٹی ایتھ سینچری ہے یا ٹوینٹی فسٹ سینچری ہے تو ساتھ سینچری بھی لگا دیتے ہیں ایئر کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے ایک بائٹ یوز ہو رہا ہے ایک بائٹ ٹو ڈیجٹس کو ریپرزینٹ کرے گا اگر سے ایئر ہے ٹو ٹو تو ٹوینٹی فائیو ایئر ہوگا ٹوینٹی فائیو کے اندر کی جو ویلو ہے یہ ایئر کے اندر اسٹور ہوئی ہوگی in B C D form اسی طرح سے جو ٹوینٹی ہے two thousand and twenty five کے اندر اسٹارٹ میں جو ٹوینٹی ہے یہ اسٹور ہوا ہوگا سینچری میں in B C D format اب ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ ریئل ٹائم کلاک انٹرنلی کس طرح سے ورک کرتی ہے اور یہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اس کے اندر جو انٹرنل میمری ہے اس میموری کا کیا میننگ ہے اور ایکسٹرنلی وہ کون سے پورٹس پرووائڈ کر رہی ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان پورٹس کی مدد سے آپ کس طرح سے کسی میموری لوکیشن کو بیٹری پاورڈ ریم کے اندر کسی میموری لوکیشن کو ایکسس کر سکتے ہیں اس کو ایکسس کرنے کے لیے آپ جو بائٹ ایکسس کرنا چاہتے ہیں اس بائٹ کا کی انڈیکس آپ پورٹ سیونٹی ہیگس کے اندر اسپیسیفائی کرتے ہیں اور پھر پورٹ سیونٹی ون ہیگس کی مدد سے اس کی ویلیو کو ریڈ کر سکتے ہیں یا رائٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے سے انڈیکس اسپیسیفائی کی ہے فائیو انڈیکس اسپیسیفائی کی آپ نے سیونٹی ہیگس پورٹ پہ اس کے اوپر رائٹ کر کے آؤٹ پورٹ کا فنکشن یوز کر کے آپ نے اس کے اوپر فائیو رائٹ کیا اب آپ 5 کو ریڈ کر سکتے ہیں رائٹ کر سکتے ہیں سیونٹی ون کو یوز کرتے ہوئے اگر ان پورٹ کی مدد سے آپ سیونٹی ون کو ریڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 5 لوکیشن کے اوپر جو ویلو پڑی ہوگی وہ سیونٹی ون کے تھرو آپ ریڈ کر سکیں گے سملرلی اگر آپ سیونٹی ون کے اوپر کچھ ویلو رائٹ کرتے ہیں آؤٹ پورٹ یوز کرتے ہوئے اگر آؤٹ پورٹ یوز کرتے ہوئے آپ کوئی ویلو رائٹ کر رہے ہیں تو یہ ویلو جا کے لوکیشن 5 کے اوپر رائٹ ہو جائے گی یہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے پروگرامیٹکلی آئیے سلائڈ میں دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آؤٹ پورٹ کی مدد سے سیونٹی ہیکس پورٹ کے اوپر زیرو رائٹ کیا اس کا مطلب ہے ہم لوکیشن زیرو کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں اور پھر ان پورٹ کی مدد سے سیونٹی ون کو ریڈ کیا جب سیونٹی ون کو ریڈ کیا تو زیرو کے اوپر جو بھی ویلو پڑی ہوگی وہ ریڈ ہوگی اور اس کو ہم نے ایک ویریبل سیکنڈ کے اندر اسٹور کر لیا اس طرح سے لوکیشن زیرو کے اوپر جو current number of current time کے اندر جو نمبر آف سیکنڈز ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں وہ ریڈ کر کے آپ نے سیکنڈ کے ویریبل کے اندر اسٹور کر لیا اور یہ ویلو آف کورس عام طور پہ بی سی ڈی کے اندر ہوتی ہے اسی طرح سے نیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوکیشن فور کے اوپر ہم رائٹ کر رہے ہیں کس طرح سے رائٹ کر رہے ہیں آپ نے پورٹ سیونٹی کے اوپر پہلے ویلو رائٹ کی فور جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ لوکیشن فور کو یوز کرنا چاہتے ہیں پھر اگر آپ اس لوکیشن کے اوپر رائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ رائٹ کرنے کے لیے پورٹ سیونٹی ون ہیگس کو یوز کریں گے پورٹ سیونٹی ون ہیگس کے اوپر آپ اپنے ویریبل کی ویلو آرز آپ کا کوئی ویریبل ہے اس کو پلیس کر رہے ہیں اس طرح سے آرز کی ویلو آپ سیونٹی ون ہیگس پورٹ کے اوپر رائٹ کریں اور یہ ویلو ٹرانسفر ہو جائے گی لوکیشن نمبر فور پہ لوکیشن نمبر فور پہ جو پریویس ویلو تھی وہ اوور رائٹ ہو جائے گی اور یہ جو نئی ویلو آپ نے اسپیسیفائی کی ہے یہ اس لوکیشن پہ رائٹ ہو جائے گی اس طرح سے آپ اس میموری اس سکسٹی فور بائٹ ریم کو کہ کسی بھی ایڈریس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں اور رائٹ بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی بائٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور ری پروگرام کر سکتے ہیں ابھی تو یہ ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ ریم کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے ایکسیس کریں گے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریویسلی ہم نے کچھ کلاک کے اسٹیٹس بائٹس کو ڈسکس کیا تھا اب ان اسٹیٹس بائٹس کا ہم میننگ دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسٹیٹس رجسٹر اے کی جس کے جس کا کہ ریم کے ریم کے اندر ایڈریس جو ہے وہ بھی اے ہی ہے اے ہیگز ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹس بائٹ اسٹیٹس پورٹ کیا چیز ریپرزینٹ کرتا اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بائٹ جو ہے ایٹ بٹ کا آف کورس ہے اس کے اندر نمبر آف بٹس ہیں جو بٹ نمبر 3 سے لے کے 0 تک ہے یہ انٹرپٹ فریکوینسی اسپیسیفائی کر رہے ہیں پریویس سلائڈس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ریئل ٹائم کلاک ہے یہ مائکرو پروسیسر کو انٹرپٹ کر سکتی ہے انٹرپشن کے لیے یہ I R Q eight use کرتی ہے اب جو انٹرپشن ہے وہ کس فریکوینسی کے اوپر اس نے پرفارم کرنی ہے وہ فریکوینسی آپ ان فور بٹس کے اندر اسپیسیفائی کریں گے عام طور پہ ان بٹس کے اندر جو ویلو اسپیسیفائڈ ہوتی ہے بوٹ ٹائم کے اوپر پروگرام ہو گئی ہوتی ہے اس کو ری پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور اس کو اس طرح سے پروگرام کیا گیا ہوتا ہے کہ جو انٹرپٹ فریکوینسی ہے وہ 1024 بنتی ہے سیکنڈلی جو بٹس ہیں بٹس نمبر 6 ٹو یہ ٹائم فریکوینسی کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں یہ جو ٹائم فریکوینسی ہے یہ بھی بوٹ اپ کے ٹائم اس کے اندر پروگرام کر دی گئی ہوتی ہے ان تین بٹس کی جو ویلو لوڈ کی جاتی ہے وہ زیرو ون زیرو لوڈ کی جاتی ہے at the time of booting process یہ زیرو ون زیرو ریپرزینٹ کرتا ہے frequency three two seven six eight کو three two seven six eight کیا فریکوینسی ہے ایک سیکنڈ کے اندر اتنے اگر سائیکلس پروڈیوس ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو ٹائم کیلکولیٹ ہو رہا ہے وہ ایکوریٹ ہو سکتا ہے up to one by three two seven six eight of a second تک تو اس لحاظ سے یہ ٹائم فریکوینسی یہاں پہ اسپیسیفائی کی جائے گی جتنی ہائر ہوگی اتنی ٹائم کی ایکوریسی ہوگی لیکن بہت ہائر ہونا بھی اس کے لیے پاسبل نہیں ہے بٹ نمبر سیون جو ہے بٹ نمبر سیون یہ اسپیسیفائی کرتا ہے کہ ایک سیکنڈ پورا ہو گیا ہے اور ایک سیکنڈ پورا ہونے کے بعد ٹائم اپ ڈیٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا اگر ایک سیکنڈ پورا گزر چکا ہے اتنا ٹائم لیپس ہو گیا ون سیکنڈ کا ٹائم لیپس ہو گیا ہوا ہے اور اس کے ہونے کے بعد ٹائم اگر اپ ڈیٹ نہیں ہوا تو اس بٹ کی ویلو زیرو ہوگی اور اگر ٹائم اپ ڈیٹ ہو گیا ہوا ہے تو اس بٹ کی ویلو ون ہوگی ٹائم کو ریڈ کرتے ہوئے اس بٹ کو اینالائز کرنا بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر ٹائم ویسے تو گزر چکا ہوا ہے لیکن ٹائم ابھی میموری کے اندر اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہوا تو اس کیس کے اندر جو ٹائم آپ ریڈ کریں گے وہ مے بی ایکوریٹ نہ ہو ٹائم کو ایکوریٹلی ریڈ کرنے کے لیے اس بٹ کو بھی پہلے چیک کرنا پڑے گا اگر ٹائم اپ ڈیٹ ہو گیا ہوا ہے پھر آپ رجسٹرس کو ریڈ کر کے ٹائم کو گیٹ کر سکتے ہیں اگر ٹائم ابھی اپ ڈیٹ نہیں ہوا پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اور جب ٹائم اپ ڈیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہی آپ پھر رجسٹرس میں سے ویلو کو گیٹ کریں تو وہی ویلوز ایکوریٹ ہوں گی آج کے لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ آپ فلو کنٹرول کس طرح سے سافٹ ویئر اورینٹیڈ میتھڈ کے تھرو پرفارم کر سکتے ہیں اگر آپ سافٹ ویئر اورینٹیڈ میتھڈ کے تھرو فلو کنٹرول پرفارم کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کی وائرس کی کاسٹ جو ہے ریڈیوس ہو جاتی ہے اور ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو certain extra overhead character send کرنے پڑتے ہیں یا ریسیو کرنے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے ٹوٹل افیکٹو تھرو پٹ کے اوپر فرق پڑتا ہے یعنی کہ آپ کو ایک کریکٹر جو کہ سگنیفائی کرتا ہے اسٹارٹ آف کمیونیکیشن اور ایک کریکٹر ایکس آف جو کہ سگنیفائی کرتا ہے اینڈ آف کمیونیکیشن وہ سینڈ کرنے پڑیں گے نمبر آف ٹائمس یہ سینڈ کرنے پڑیں گے اور اکارڈنگلی کیونکہ یہ کریکٹر اصل ڈیٹا کا پارٹ نہیں ہے اور نہ ہی ہم ان uh, کو پروسیس کر رہے تھے بس چیک کر رہے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ کب کمیونیکیشن پرفارم کرنی ہے اور کب نہیں کرنی اس وجہ سے ان کے لیے جو بینڈ ورتھ کنزیوم ہو رہی ہے یا ان کے لیے جو ٹائم کنزیوم ہو رہا ہے وہ ایک طرح سے ویسٹ ہو رہا ہے وہ ہمارا اوور ہیڈ ہے اس کے علاوہ پھر ہم نے ریئل ٹائم کلاک کی بات کی ہم نے ریئل ٹائم کے انٹرنلی ڈسکس کیا اس کے اندر دیکھا کہ ایک سکسٹی فور بائٹ کی ریم ہوتی ہے جو کہ سی لاجک کی ڈیزائن کی گئی ہے سی ماس لاجک کی مدد سے ڈیزائن کی جاتی ہے اور سی لاجک کی وجہ سے کیونکہ ڈیزائن کی گئی ہے اس لیے لو پاورڈ ہے ایک چھوٹی سی بیٹری کی مدد سے بھی اس کو پاور کیا جا سکتا ہے ایون ایف کہ آپ کا کمپیوٹر سوئچ آف ہے تب بھی وہ پاور رہتی ہے اس کی وجہ سے آپ کو فائدہ یہ ہے کہ ریئل ٹائم کلاک پھر بھی ٹائم کیلکولیٹ کرتی رہتی ہے اور ٹائم جو ہے ریم کے اندر اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے ہم نے دیکھا کہ اس ریم کے اندر جو بائٹس پڑے ہوئے ہیں ان کا کیا میننگ ہے کس بائٹ کے اوپر سیکنڈ اسٹور ہوتے ہیں کس کے اوپر منٹس کس کے اوپر سیکنڈس ان بائٹس کو اگر آپ نے ڈائریکٹلی ایکسیس کرنا ہے تو ریئل ٹائم کلاک کے نمبر آف پورٹس اویلیبل ہیں سیونٹی سے لے کے سیون ایف ایکس تک لیکن عام طور پر پروگرامنگ پوائنٹ آف ویو سے صرف دو ہی پورٹس امپورٹنٹ ہیں سیونٹی اور سیونٹی ون ہیگس تو سیونٹی اور سیونٹی ون ہیگس کو یوز کرتے ہوئے آپ اس ریم کو ایکسیس کر سکتے ہیں جس انڈیکس کو ایکسس کرنا ہے وہ آپ سیونٹی کے اندر اسپیسیفائی کریں گے اور جو ویلو ریڈ یا رائٹ کرنی ہے وہ سیونٹی ون کے تھرو ریڈ یا رائٹ کی جائے گی اس کے علاوہ ہم نے اس کے اسٹیٹس رجسٹرس کی بات کی اس کا اسٹیٹس رجسٹر اے اس کے ہم نے ڈسکس کی ڈیٹیلس اس کے آگے بھی کچھ اسٹیٹس رجسٹرز ہیں جو کہ بہت امپارٹینٹ ہیں اور موسٹ امپارٹنٹلی جو کلاک ریئل ٹائم کلاک ہے یہ مائکرو پروسیسر کو انٹرپٹ بھی کر سکتی ہے اور وہ انٹرپشن کن وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے یہ بھی آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے اور جو باقی کے اسٹیٹس رجسٹرز ہیں ان کا کیا میننگ ہے یہ بھی ہم آنے والے لیکچرز کے اندر ڈسکس کریں گے آج کا ٹائم پورا ہوا جاتا ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ